حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی پہلے جمرے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے آپ خاموش رہے جب آپ دوسرے جمرے پر پہنچے تو اس نے پھر سوال کیا آپ خاموش رہے پھر جب آپ نے جمرہ عقبہ یعنی بڑے جمرے پر کنکریاں ماری اور سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا سوال کرنے والا کہا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار بارہ